ظاہری نے بیان کیا ان سے سالم نے اور ان سے ان کے والد رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشک کے قابل تو دو ہی آدمی ہیں ایک وہ جسے اللہ نے قرآن دیا اور وہ اس کی تلاوت رات دن کرتا رہتا ہے اور دوسرا وہ جسے اللہ نے مال دیا ہو اور وہ اسے رات دن خرچ کرتا رہا علی بن عبداللہ نے کہا کہ میں نے یہ حدیث سفیان بن آئینہ سے کئی بار سنی لیکن اخبرنا کے لفظوں کے ساتھ انہیں کہتا نہیں سنا باوجود اس کے کہ ان کی یہ حدیث صحیح اور متصل ہے صحیح بخاری حدیث نمبر سات ہزار پانچ سو انتیس